اور وہ جنہوں نے میری آیتوں اور میرے ملنی کو نہ مانا وہ ہے جناؤ میری رحمت کی آسناؤ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے